حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلے کے ساتھ بھاؤ بڑھانے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو نو